اکثر کتابیں جامعہ خیر المدارس میں پڑھی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد قاری محمد طیب صاحب کا پہلی دفعہ سالانہ جلسے پہ ملتان تشریف لانا ہوا تو ساہی وال کے ایک ہمارے استاد تھے مجلس کے نائب امیر رہے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب ساہی والے تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر انہوں نے ایک سفاش نامہ لکھا اور قاری صاحب کی تقریر سے پہلے اسے پڑھا گیا اب قاری صاحب تو قاری صاحب تھے تو جب تقریر کے لیے بیٹھے تو احسر التراب فی وجوہ المداہین یہ حدیث پڑھی اور ساری تقریر اس پہ کر دی تمام تقریر اس پہ کر دی اور فرمانے لگے تب آپ میری طرف دیکھیں ایک ساتھی فرمانے لگے کہ خیال مدارس کی جو پہلا جلسہ تھا اس سے میں نے شرکت شروع کی اور آج تک میں اس جلسے پہ ہمیشہ آتا ہوں اور اس دفعہ مجھے آ کے خیال ہوا کہ آپ لوگوں نے مجھے پرایا سمجھا پرایا سمجھا اور یہ سپاس نما پڑھا میں نیا تو ہوں نہیں میرے محترم دوستو ہم مجلس کے جتنے ساتھی عملاً کام کرتے ہیں عملاً کام کرتے ہیں شب و روز کام کرتے ہیں اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں تمام کے بچے کسی اور جگہ رہتے ہیں کوئی بچوں کے ساتھ نہیں رہتا اور چھبیس دن کام کرتا ہے چار دن چھٹی کرتے ہیں پانچویں دن پھر ڈیوٹی پر آتے ہیں جب سے جماعت میں آئے ہیں یوں ہی کام کرتے ہیں اس دور میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ والدہ کہیں والد کہیں بہنیں کہیں بیوی کہیں بچے کہیں اور یہ ساتھی چھبیس دن کام کرتے ہیں تو اگر یہ یہ سمجھے کہ ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں تو کچے ہیں اگر یہ خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ کام ہمارے سپرد کیا پھر اس کی توفیق بخشی میرے بھی بہت سارا وقت مجلس میں گزرا بہت وقت گزرا میں بہت کم تقریر کرتا ہوں بہت کم تو آج مجھے ساتھیوں نے کہا کہ چلو جمعے سے پہلے تھوڑی سی تقریر کر دیں تو یہ کل سے جلسہ شروع ہوا اور آپ ہم جمعہ پڑھیں گے اور جمعے کے بعد پھر ایک دو اور نشستیں ہوں گی تو چن چنا کر خطبہ آپ کے لیے رکھے ہیں تاکہ آخری اجلاسوں میں آپ کے دلوں میں بنیادی باتیں بٹھا دیں اور آپ اس پیغام لے کر <clears throat> اپنے اپنے گھروں میں حشاج بشاج جائیں یہ جو ہمارا اجتماع ہے یہ پچھلے سال سے تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے نظم کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے حاضری کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے اور پچھلا سال جو تھا اس کی نسبت تھوڑی سی تھوڑا سا فرق تھا اور آپ دیکھیں کہ چھتیس سال کے بعد پہلی کانفرنس تھی کہ جس میں حضرت اقدس خواجہ خان خواج خان حضرت مولانا خان محمد صاحب امیر مرکدیہ عالمی مجلس پچھلی کانفرنس میں بذات خود موجود نہیں تھے اور اس سال بھی موجود نہیں اور اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ جیسے دنیا میں ہوتے ہوئے ہمیں جمع کرتے تھے سرپرستی کرتے تھے دنیا چھوڑ گئے ہیں مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑا سچی بات کو مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑا ان کی برزی دعائیں جو دنیا میں جتنی قبول ہوتی تھی اس سے زیادہ قبول ہوئی اور آپ ہر ہر ساتھی حیران ہے کہ اتنی حاضری اور اتنا نظم یہاں اگر آپ پوچھیں کہ اس پنڈال کا منتظم کون تو میں نہیں بتا سکتا کھانے کی تقسیم کا منتظم کون تو میں نہیں بتا سکتا اور یہ کہ نظم آپ کو نظر آتا ہے تو اسباب اختیار کیے ہیں لیکن اس کی اس کے پیچھے جو اسباب کے خالق ہستی ہے اس کی قدرت کا فرما ہے کہ اتنی امن سے اتنے سکون سے آپ دوست اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں میں نے ابتدائی عمر میں ابتدائی عمر میں جو بہت کٹھن وقت تھا بہت کٹھن وقت تھا مرزائیت کے خلاف جلسہ کرنا اجتماع کرنا سٹیج لگانا اور تقریر کرنا اور ایک وقت ایسا آیا کہ پورے پاکستان میں یہ ایک آرڈر سرکاری طور پر تقسیم ہوا تھا کہ کسی جلسے کی اجازت نہ دی جائے جب تک کہ جلسہ کرنے والا درخواست دینے والا یہ لکھ کر وعدہ نہ کرے اور ضمانت نہ دے کہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہیں گے ہماری پرانی فائلوں میں شاید کہیں یہ آرڈر جو ہمارے دفتر میں وصول ہوا وہ رکھا ہو جب یہ ضمانت دی جاتی تو تب جا کے جلسے کی منظوری ہوتی اتنے کٹھن حالات میں ہمارے بزرگ ہمارے دفتروں میں اور دینی جلسوں میں ایک بات مسلمانوں کو سمجھاتے تھے کہ تحریک ہائے ختم نبوت کے پیچھے جتنا کام ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کی روح مبارک کام کرتی اور پھر بتاتے تھے کہ فلاں بزرگ ہجرت کر کے مدینہ مرورہ چلے گئے تھے اور حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہاں کیا لینے آئے ہو تمہاری ضرورت ہند کے اندر ہے تم یہاں آ گئے ہو تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر اس اللہ کے ولی نے مدینہ منورہ کا قیام ترک کیا اور واپس پاکستان آئے اور اس میں وہ ہمارے بزرگ بھی تھے جو پنڈی کے ساتھ ہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں ایک بزرگ پہلے سے گئے ہوئے تھے اور وہ اتنی باطنی طاقت رکھتے تھے کہ وہ بیٹھے تو مدینہ منورہ تھے روشنی وہاں سے لیتے تھے ان کی روشنی یہاں تک آتی تھی اور میں یہ بالکل مبالغہ نہیں کرتا ہوں میرے ایمان کے اندر یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ حاجی صاحب روحانی اتنی قوت اور طاقت رکھتے تھے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی اس امت کی بھلائی کے لیے تو پھر میرے علی شاہ صاحب نے ارادہ ترک کیا وہ یہاں آ گئے تھے اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں تو حضور علیہ السلام تو دین کے تمام کاموں کے پیچھے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں اور دین کی کشتی آج تک اس طرح چل رہی ہے ہمارے ہماری اس مجلس کے مجلس کا جو ڈھانچہ بنا ہے اس کی پہلی خشت وہ علامہ انور شاہ کاشمیری نے رکھی پہلے جملے جو تشکیل جماعت کے لیے انہوں نے فرمائے کہ جماعت ہوگی تو قادیانیت کا مقابلہ ہوگا اور افراد ہوں گے تو قادیانیت کا مقابلہ جتنا چاہیے جتنا یہ سنگین فتنہ ہے جماعت کا وجود چاہیے محمد علی اب ایک بات بتاتا ہوں آپ پھر ہم جمعہ پڑھ لیں گے لمبی باتیں نہیں کریں مظفر گڑھ میں ایک جگہ ہے مسکین پور شریف اور وہاں ہمارے ایک بزرگ رہتے تھے سید فضل علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقسیم کون بزرگ بہت اچھا وہ آپ کے لیے آئے ہیں یہاں کھڑے ہوں گے آپ کو زیارت کروائیں گے تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد انہوں نے سفر کیا دارال دیوبند کا اور مراقب ہوئے مراقب ہوئے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر داروم دیوبند کے ایک استاد تھے مولانا فہیم الدین ان کا نام تھا انہوں نے حضرت سے کہا کہ چائے میرے ہاں لے لے تو چائے قبول کر لی چائے قبول کرنے کے بعد ان کے مکان پہ تشریف لے گئے اور ناشتہ کیا بہت ہلکا اور اٹھ کے جب چلنے لگے تو مولانا فہیم الدین صاحب سے فرمانے لگے کہ مولی فہیم آپ نے مجھ سے بیعت نہیں کی آپ نے مجھ سے بیعت نہیں کی اور مجھے علامہ انور شاہ کاشمیری نے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ فہیم تجھ سے بیعت ہوگا اور تو اسے خلافت دے گا اور علامہ انور شاہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی قبر پر مراقب ہوئے ان سے کلام ہوا ان سے حال احوال ہوا اب اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ دالم دیوبند کا بھی حال احوال ہوا دینی کاموں کا بھی حال احوال ہوا بیچ میں مولانا فہیم الدین کی بات آئی تو قبر سے علامہ انور شاہ کشمیری نے شاہ صاحب سے فرمایا کہ مولی فہیم الدین آپ سے بیت ہوگا بیت کے بعد یہ درجات ولایت طے کرے گا اور آپ اس کو خلافت دیں گے ہنستے ہوئے یہ کہہ کے چلے گئے ملک تقسیم ہوا اگلے سال مولانا فہیم الدین فیصلہ آباد آئے اور اس کے بعد سید فضل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فیصلہ آباد آئے مولی فہیم الدین نے پھر ناشتہ کیا اور کہنے لگا کہ پہلے مجھے بیعت کریں پھر ناشتہ کریں پہلے مجھے بیعت کریں پھر آپ ناشتہ کریں پھر وہ بیعت ہوئے پاکستان میں اس کے بعد اللہ اللہ سیکھی اس کے بعد مولانا سید فضل علی شاہ صاحب نے مولانا فہیم الدین صاحب کو خلافت دی یہ بات تو میں نے آپ کو سنائی یہ تاکہ آپ اگلی بات مان جائیں اور آپ کے سینوں میں اتر جائے کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ سے لے کر ان کی روح مبارک شاہ صاحب کی روح مبارک مولانا قاضی احسان احمد کی روح مبارک مولانا محمد علی صاحب کی روح مبارک اور حضرت مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک اور حضرت مولانا لال حسین اختر حضرت مولانا عبد الرحیم مجلس کے عمرہ مجلس کے نائب عمرہ مجلس کے مناظرین جو دنیا سے چلے گئے وہ اس عالم کو چھوڑ کر عالم برزخ میں چلے گئے ان کی ارواح مجاہدین ختم نبوت کے ساتھ ہیں تب یہ کام ہو رہا تب یہ کام ہو رہا ہے ہم سے تو پوچھنے والا نہیں ہے ایک ادارے میں ایک آدمی ہوتا ہے تو اس سے کسی نے پوچھنا نہیں اور اس نے ہر ایک سے بات کرنی ہے تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ نظم چلتا ہے انتظام ہوتا ہے جلسہ ہوتا ہے تقریریں ہوتی ہیں مقررین آتے ہیں یہ تمام باطنی ارواح کی کشش ہے اور اس کا تکمیلہ کر دیا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نے اور حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور آپ کا اس کثرت سے آنا دلیل ہے کہ جو میں بات کہتا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بزرگوں کے ساتھ جوڑے رکھے جوڑے رکھے اور اگر اس کو تازہ کرنا ہو تو تمام مجلس کے عمراں کے لیے نائب عمراں کے لیے اور مجامبور اور مناظرین مجلس کے لیے مبلغین مجلس کے لیے اور جو مجلس کے کام کے ساتھ معاون ہیں ہر ایک کے لیے جب آپ ایسال ثواب کریں تو انہیں آپ ضرور یاد رکھیں یہ سب سے مقبول عمل ہوگا ایسال ثواب جو آپ کو کام دے گا آپ یہاں بیٹھے ہیں تذکرہ آپ کا عالم برزخ میں ہوگا عالم ارواح میں ہوگا میرے محترم دوستو ایسا کرو گے ایسا کر لیا کر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ زندوں کو بھی عیسال ثباب کرو جو فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی کرو حضور علیہ السلام سے شروع کرو آپ کو تو ہدیہ بھیجو آپ کو ہدیہ اور تحفہ بھیجو باقیوں کے لیے عیسال ثباب کرو اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے بھی ایمان کی سلامتی کی دعا کریں اور عیسال ثواب کریں ان کے لیے یہ دعا کرنے کے جو میرے بچے پیدا ہوں الا پکے اور سچے مسلمان ہوں ایسال ثواب ان کے لیے بھی کریں تو یہ جتنا کام ہے ویگنی کرانا بسیں کرانا آپ کا ارادہ کرنا اور چلنا اور گرمی میں اور سردی میں اور سونے کی جگہ نہیں کھانے کے لیے کوئی دقت ہے گھر والا آرام نہیں لیکن حشاش بشاش آپ آئے ہوئے ٹھیک اور ہر ایک کے دل میں خیر آتا ہے اور ہر ایک کہتا ہے کہ پچھلے سال سے بہتر پچھلے سال سے بہتر اس سے بہتر اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے دلوں کو بزرگوں کے بزرگوں کی روحے کی طرف متوجہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اور اس سارے منتظمین کی سائی اور کوشش کو قبول فرمائے میرے محترم دوستو یہ جو یہ جو منکرین ختم نبوت کا فتنہ ہے ختم نبوت کا انکار اور دعوی نبوت ختم نبوت کا انکار اور دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے یہ فتنہ اس کی اطلاع حضور علیہ السلام نے دی اور پہلے جھوٹے کے قتل کا آرڈر بھی حضور علیہ السلام نے دیا آپ نے امت کو آگاہ بھی کیا اور پھر آپ کے زمانے میں ایک جھوٹا ایک اور جھوٹا ایک اور جھوٹا ایک اور جھوٹا اور آپ نے ایک کے قتل کا حکم دیا اور یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کے بعد نبوت کا لفظ اپنے لیے استعمال کرے اس شخص کو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ اس کے وجود کو برداشت کیا جا سکتا ہے نہ اسے سمجھایا جا سکتا ہے اور ایک ہی کام ہے کہ دھرتی کو اس کے وجود سے پاک کرتے یہ دعویٰ پوری خدائی کو ہلا دینے کے بدے مقابل ہے سارے انبیاء علیہ السلام کی تقزیب ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا اور جب آدم آئے پھر ایک تو عرش پہ آپ کا نام لکھا ایک قلم پیدا کر کے لوہ محفوظ میں جو پہلی بات لکھی گئی وہ لکھی گئی کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین اور جب آدم پیدا کیے کیے گئے تو نبوت تو ان کو اللہ تعالی نے دے دی لیکن ان کے ان کے ان کے یہ جو گردن ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کندھو کندھے کندھوں کے بیچ میں لکھا گیا اور ہر شخص پڑھ سکتا تھا کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین آغاز نبوت کا ہو رہا ہے اور ان کے کندھوں کے بیچ میں مہر لگا دی اور حضور علیہ السلام نے یہ اس کی اطلاع دی ہر پیغمبر ہر پیغمبر حضور علیہ السلام کے آنا اور آپ کا خاتم النبیین ہونا بتاتا رہا اور جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے کندھوں کے بیچ میں اس جگہ جہاں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لکھا تھا حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ خاتم النبیین آپ کے کندھوں کے بیچ میں بھی لکھا گیا یہ تو مسئلہ اتنا واضح ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس کی اطلاع دیتے رہے تو ایک ایک قتل کا حکم حضور علیہ السلام نے دیا اور ایک کے ساتھ جہاد صحابہ کرام نے کیا اور ہمارے مفسرین اور علماء کرام بتاتے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہی اس کے پہلے مصداق کہ مرتدین کے خلاف جہاد پہلا مرتد مسلم قذاب اور اس کے ماننے والے اور اس کا خاتمہ کرنے والے صدیق اکبر صدیق اکبر تو وہ اور وجوہ سے بھی افضل ہیں تو جہاد جو مرتدین کے خلاف ہوا اس کے اعتبار سے بھی وہ افضل ترین امت ہے اور پھر اس وقت سے لے کر مرزا غلام محمد قادیانی اور مرزا غلام احمد کے جانے کے بعد ایک سو بتیس سال ایک سو بتیس سال کا زمانہ گزرا اور اس میں بھی بڑے قذاب بڑے دجال اور بڑے گمراہ پیدا ہوئے تو قادیانی فتنہ کا بھی مقابلہ کیا اس دوران جو اور پیدا ہوئے اس کا بھی مقابلہ کیا اور ایک نظم کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ ساٹھ باسٹھ تریسٹھ چونسٹھ سال سے جو اجتماعی مسلمانوں کی اجتماعی طاقت اور قوت سے کام کر رہی ہے وہ مجلس تحفظ ختم نبوت ہے اب ایک بات آپ سمجھ لیں اور پھر اس پر آپ دوست عمل بھی کریں اور عمل اتنا جتنا کر سکتے ہیں خود کریں قلم سے کریں زبان سے کریں یا کرنے والے کی تعریف کریں کرنے والے کا ساتھ دیں یا اتنا ہی ساتھ دے دیں کہ ہفتے میں دو دفعہ اسے ملنے کہ یہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی شکل دیکھنی ہے بخدا آپ کو یہ بھی قیامت کے دن کام آئے گی چیز کہ آپ گھر سے اٹھ کر ایک آفس میں گئے تھے جہاں ایک مبلغ ختم نبوت بیٹھا ہے یا ایک شہر کا ایک مسلمان بیٹھا ہے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی شکل دیکھنے جا رہا ہوں آپ کو وہاں لے جانے والی چیز حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی تو مسلم کذاب سے لے کر غلام احمد قادیانی اور غلام احمد قادیانی سے لے کر آج کے دن تک جس جس مسلمان نے جس عالم دین نے زبان سے قلم سے ہاتھ سے منکرین ختم نبوت اور جھوٹے مد یا نبوت کا مقابلہ کیا ہے جس شہر میں کیا جس علاقے میں کیا جس زمانے میں کیا جس حال میں کیا جہاں ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام کی وہ جماعت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی اس سے کچھ زیادہ بعد میں آنے والے اور کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں اور یہ میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں بالکل مبالغہ نہیں کرتا ہوں یہ میرے دل میں یہ قرآن آیات اور احادیث اور واقعات سے ایک شخص مکے میں مسلمان ہوا ایک شخص مکے میں مسلمان ہوا اور ایک شخص مدینہ مرورہ سے چل کر آ کے مسلمان ہوا اور ایک مسلمان ہوا ہجرت کے بعد جب آ مدینہ منورہ گئے وہاں مسلمان ہوا تو جو پہلے مسلمان ہوا اس کا درجہ زیادہ ہے جو بعد میں مسلمان ہوا اس کا درجہ کم ہے یہ بات قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی لیکن ثواب سب کو ہے لیکن جو دین کے لیے قبول کرنا کام کرنا جتنے حالات مشکل اور سنگین ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب بڑھ جائے گا اچھے ماحول میں کام کرنا اور مشکل ماحول میں کام کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بھی ذرا جات رکھے تو صدیقی اکبر امیر ہوں صحابہ کرام جیش لشکر ان کا ہو اور مسلم کذاب ہو اور جہاد کریں تو پوری امت کا ایمان ایک طرف ابو بکر صدیق کا ایک طرف پورے امت کا ایمان ایک طرف صحابہ کرام کا ایمان ایک طرف انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا انہوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا انہوں نے فرشتوں کو اترتے دیکھا تھا تو ان کا ایمان ایمان بالغیب بھی تھا ایمان بالشہادت بھی تھا تو آپ نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے تو نہیں دیکھا نہیں دیکھا حضور علیہ السلام کو ہم دیکھ نہیں پائے صحابہ کرام کو دیکھ نہیں پائے اور اتنا بدی کا ماحول سارا کفر ایک طرف اور کوئی حکومت کوئی حکومت ختم نبوت کی محافظ نہیں اور آج کل کا آج کا دور آپ دیکھ لیں کہ مولوی کا رومال قبول نہیں اس کے سر کی ٹوپی قبول نہیں مسجد کی اذان قبول نہیں مدرسے کا وجود قبول نہیں اور حافظ قرآن کا حلیہ اور شکل پسند نہیں اور میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ حافظ قرآن کو دیکھ کر خوش ہوتے اس کو اللہ کا عطیہ سمجھے اور اگر میں قسم کھا کے کہوں کہ اگر ایک ایک ایک علم کو جس کے سر پہ ٹوپی پھٹی ہوئی ہے جس کا کورتا پھٹا ہوا ہے جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور آپ نے اس کو محبت سے دیکھ لیا کہ یہ قرآن پڑھتا ہے اس سے آپ کی بخش اتنی کراہٹ کا دور آ گیا ہے پھر آج کے اس سنگین دور کے اندر دینی جلسے میں آنا دینی اجتماع میں آنا ختم نبوت کے اجتماع میں آنا اور دین کا نام لینا ختم نبوت کا نام لینا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ حالات کتنے مشکل ہیں اور پھر یہ میرا بندہ کس طرح دین کا نام لیتا ہے اور کس طرح ختم نبوت کا کام کرتا ہے جتنے حالات موافق ہوں ثواب ہے لیکن ایک درجے کا ہے اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے جتنے مشکل ترین حالات ہوتے جائیں گے پھر بھی اگر وہ جی- جہاد کرتا ہے دین کا کام کرتا ہے تو مشکلات کا سواب الگ ملے گا کام کا سواب الگ ملے گا تو اب آپ دوست آئے ہیں آپ کو دو ثواب ملیں گے جو پورے ملک کا ماحول ہے وہ آپ کے سامنے جو پوری دنیا کا ماحول ہے وہ آپ کے سامنے اور پھر آپ یہاں آئے اور بیٹھے اور اٹھے اور بس میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے مریں گے تو اللہ تعالی کی عنایات سے پتہ چلے گا کہ ہم تو اس عمل کو بہت چھوٹا سمجھتے تھے اللہ کیا ہاں یہ بہت بڑا عمل ہے بالکل اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت دین کو رکھا اور اسباب کے درجے میں آپ کا آنا اسباب کے درجے میں آپ کے یہاں آنے سے آپ کے یہاں آنے سے ویسے تو آپ سن رہے تھے نا جو ایک ساتھی جو پراول پنڈی کے تھے کہ کیسے حالات بتاتے تھے اور آپ کا یہاں آنا یہ مجمع ادھر جانا ادھر جانا جتنی تکلیف قادیانیوں کو اس سے ہے آپ اس کا تصور <laughs> اور جتنی ان کو زیادہ تکلیف اتنا ہی آپ کو زیادہ ثواب جتنی ان کو زیادہ تکلیف کیونکہ کافر اور دین کو بگاڑنے والا اللہ تعالیٰ کی اس پر لانت رکھی قرآن کریم بتاتا ہے تو جب آپ ان کو جتنی تکلیف پہنچے ان کے دل جتنے جلے اور آپ کے سبب سے جلے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا اللہ تعالی اس حالات میں ان حالات میں یہ کانفرنسیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں اور اجتماعات ہوتے ہیں صرف یہ اجتماع نہیں ہے ہم جب بیٹھتے ہیں کانفرنس کہاں کرنی ہے جلسہ کہاں کرنا ہے جلسے کی کہاں ضرورت ہے لٹریچر کون سا لکھنا ہے رسالہ کون سا لکھنا ہے کون سا مسلمان ہے جو قادیانی سے تنگ اور پریشان ہے اس کی کیسے مدد کرنی ہے اور کیسے تبلیغ کرنی ہے قادیانی کو کیسے تبلیغ کرنی ہے تو چوبیس گھنٹے ایک جماعت ہے اور اس جماعت کے وجود میں علامہ انور شاہ نے پہلی خشت رکھی اور پہلی تعمیر جو ہے وہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کا وجود مبارک ہے اور شیخ بن نوری بھی مجلس کے امیر بنے تو فرماتے تھے کہ شاہ صاحب کو انہوں نے نام دیا تھا امیر شریعت امیر شریعت یہ حضرت شاہ صاحب کو لقب دیا علامہ شاہ کاشمیری نے تو میرا طالب علمی کا زمانہ تھا تو شیخ بنوری کے ہاں تین چار لڑکے جماعت اسلامی سے وابستہ تھے اور وہ بہت ہی وہ علماء پر جماعت کے لٹریچر پڑا ہوا تھا تو علماء پر تمسخر کرتے تھے وہ اور یہ نام ضرور لیتے وہ کہ امیر شریعت حضور علیہ السلام ہیں یا حضرت شاہ صاحب ہیں تو اب ہم استادوں سے کبھی بات کرتے کبھی پوچھتے وقت گزرتا گیا مجھے بات بھول گئی اب میں یہاں جلسے پر آیا اب پرانی باتیں میرے دماغ میں گردش کرنے لگی تو ان لڑکوں کی بات بھی دماغ میں آئی تو ادھر سے بات دماغ میں آئی ادھر سے ان کے تمسور کا جواب ذہن میں آیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاہ صاحب کو صحیح لقب دیا کہ امیر شریعت ہیں رہے حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام تو شریعت ہیں حضور علیہ السلام کا وجود تو شریعت ہے اگر حضور علیہ السلام نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں ہے دین اسلام کی تو شاہ صاحب نے صحیح فرمایا کہ شاہ صاحب امیر شریعت ہیں شریعت حضور علیہ السلام اور اس کی حفاظت کرنے والے کی جو امارت ہے وہ عطا اللہ شاہ صاحب کو انہوں نے دی تو سب سے زیادہ تو ان کے روحیں پیچھے ان کے ساتھ حضرت شاہ صاحب کی مل گئی اس کے ساتھ مل گئی تو ہم ایک جم غفیر اہل حق کی روحانی توجہات سے مالا مال ہے اور آپ دوست یہاں آنے میں جانے میں نظم کرنے میں یہ دماغ یہ بات اپنے دماغ میں کبھی نہ آنے دے کہ میں نے بس کرائی میں نے ویگن کرائی اور میں نے چندہ کیا اور میں نے ساتھیوں کو جوڑا اس کے ساتھ دماغ میں رکھیں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی تب اس پہ ثواب ہوگا اور اگر میں بیچ میں آ گئی تو آپ ختم ہو جائے گا اب میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں ادھر بس کرتی تو امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے موت کے بعد انہیں ان کے شاگرد نے خام میں دیکھا دو باتیں میں نے سنانی خام میں دیکھا پوچھا کہ استاد سے شاگرد نے پوچھا استاد فوت ہو گیا ہے اور شاگرد دنیا میں ہے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوئے کیا سوال ہوا کیا جواب ہوا چونکہ فقی تھے تو فقی نقطے بہت نکالتا تو امام محمد جواب میں کہنے لگے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی بار میں بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میں بہت لرز رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ اس اللہ کے اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اتنے مقبول ہو گئے تھے اتنا درجہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا کہ یہ کچھ وقت مجھ سے ڈرتا رہے اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون رحیم اور کریم پھر اللہ تعالیٰ نے اد خود پوچھا از خود پوچھا کہ کچھ مانگو جو جی چاہے مانگو جو جی چاہے مانگو تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے شاگرد کو بتایا کہ اس کے جواب میں میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ الہ العالمین کچھ نہیں مانگتا ہوں معاف کر دے کچھ نہیں مانگتا ہوں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمانے لگے کہ محمد اگر تجھے بخشنا نہ ہوتا تو تمہیں میں فقہ کا علم نہ دیتا پہلے تمہاری بخشش ہوئی پھر تمہیں فقہ کا علم دیا تو جتنے حضرات نے تکلیفیں اٹھائی ہیں مارے کھائی ہیں تھانے میں گئے ہیں یہ جذبہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا اور یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا جنت بھی دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رضا بھی عطا کریں گے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے جذبے کو جذبہ پیدا کیا اس کو پسند کیا پھر کام کی توفیق دی جو مسلمان جہاں جتنا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور توفیق دے اور ہم سب کو بخش اور تمام مرزائیوں کے شر سے ہمیں بچا دیں پورے ملک کو پوری امت کو خواب پر یہ خواب سناتا ہوں اس کا تقریر سے جوڑ لیں ایک صاحب نے یہ علامہ سرخسی ہے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کی صفائی ہو رہی ہے تو جو بھاگے پھرتے تھے نا ادھر ادھر خادم تو اس سے پوچھا کہ بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنت کو آراستہ پیراستہ کر رہے ہیں وہ پوچھنے لگے امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کہ آپ جنت کو آراستہ پیراستہ کر رہے ہیں ایک بات یہ ہے تو یہ تو پہلے ہی بہت خوبصورت ہے اور یہ بتاؤ کہ یہ اتنا انتظام کس کے لیے ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ امام ابو یوسف آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے آراستہ پیراستہ کر دے اور اس کے بعد کہنے لگے علامہ سرخسی کے بن خدام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے تو امام ابو یوسف کا کون سا عمل پسند آ گیا تو فرمانے لگے کہ دین کا کام کرنا دینی باتیں بتانا دینی مسئلے بتانا اور لوگوں کی بے جا تنقید برداشت کرنا اور صبر کرنا اس پر یہ اعزاز دیا جا رہا ہے اس کو علماء دیوبند نے دین کا کام کیا بڑی محنت سے کیا ہے بڑی جفاخشی سے کیا ہے اور پھر مسلمانوں سے اگر اذیت پہنچی ہے یا ظالموں سے کوئی اذیت پہنچی ہے تو اس پر صبر بھی کیا اور پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ صبر اور سب سے زیادہ تکلیفیں مجاہدین ختم نبوت نے اٹھائی دس لاکھ تو لاہور میں شہید کر دیا گیا پکڑنا اور بند کرنا کھیل تماشا بنا دیا لیکن اللہ تعالی نے اس جد و جہد کو قبول فرمایا قادیانی مرتد قادیانی کافر ایک عدالت کا فیصلہ ایک اور عدالت کا فیصلہ ایک اور عدالت کا فیصلہ قومی اسمبلی کا فیصلہ ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ سپرم کورٹ کا فیصلہ اس کے فل بنج کا فیصلہ آٹھ فیصلے بڑی عدالتوں کے اور چھوٹی عدالتوں کے جو بہت مشہور ترین ہے وہ آئے اور یہ معمولی سی سائی اور کوشش اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنا رنگ بھرا اور کتنی قبولت بخشی اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق بخشے مزید توفیق بخشے مزید ہمیں ہمارے کام کو قبول فرمائے اور جتنے ذرائع ختم نبوت کی حفاظت کے ہیں وہ ہمارے دماغوں میں ڈال دیں اور جتنے ذرائع قادیانیوں کو سمجھانے کے ہیں وہ بھی ڈال دیں اور جتنوں کے مقدر میں خیر نہیں لکھی اور گمراہی پر مرنا لکھا ہے ان کے شرط مسلمانوں کی حفاظت فرما دیں ہم میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعوانا الحمدللہ رب